ابو اسامہ نے کہا ہمیں عبید اللہ بن عمر نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب عبداللہ بن عبی بن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ اپنے قمیص اس کو عطا فرمائے جس میں وہ اپنے باپ کو کفن دے تو آپ نے وہ قمیص ان کو عطا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور التجا کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے کنارے کو پکڑ لیا اور کہا اللہ کے رسول کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اس نے فرمایا ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں خواہ آپ ان کے لیے ستر مرتبہ استغفار کریں اور میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً وہ منافق ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اس پر اللہ عز و جل نے واضح حکم نازل فرمایا اور ان منافقین میں سے جو شخص مر جائے آپ کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ستائیس